حقیقت میں بول سے زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں لطف زندگی پایا نہیں جو یاد سے دل کو بگلا نہیں کرتے زبا پر زبا پر شک رنجو

گھبرایا نہیں کرتے

ان کا در اقدس کیسا محبوب کی بارگاہ کیسے کہ جب بھی جیسا بھی کوئی سائل سوال کرنے آ جائے تو اسے مل ہی جاتا لا نہیں نہ وہاں رہے ہیں محبوب کی بارگاہ میں جب بھی کوئی سائل ہے وہاں سے مل جاتا خدا کی قسم مل جاتی ہاں ہاں ملتا ہے آزمائے تو وہ تو شک ہو ہمیں تو شک نہیں ہم کیوں آزمائے ہمیں تو ملتا آپ اٹھتے رہے کو دیتے رہے وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا شار کہتا کہ یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا جب محبوب کی میں آپ اپنا آتا ہے محبوب کا چاہنے والا آتا ہے اس کی تو بات بھی نرالی ہے اس کی تو بات ہی نرالی ہے وہ اپنا ہے اپنے تو اپنے ہوتے ہیں وہ غیر غیر ہوتے ہیں اپنے تو اپنے ہوتے ہیں اب سنیے یہ دربار محمد ہے اپنوں کا کیا کہنا کہ یہاں سے ہاتھ میں جا رہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں کوئی دعوت ہو کوئی تقریب ہو ہم نے دعوت کا اہتمام کیا ہم نے کارڈ بانٹے ہو دعوتیں دی ہوں فلاں فلاں کو تم آنا تم آنا تم آنا تم آنا ہزار آدمی کی دعوت کر دی ہم نے ہزار تو آ گئے لیکن سات کو تو نہیں دیا جس کو دعوت نہ تھی دعوت جس کو نہ تھی پھر بھی آ گئے ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو بھائی آئی گئے تو کھا لیں اب کہاں ہی تھے ہم جھریں گے اپنی میموری خراب کریں گے اس لیے آئے ہیں تو کھا کے جائیں الحمد للہ ہم ہر کی دعوت ہو جاتے ہیں وہ تو فیل ہی ہوتی وہ تو فیل ہی ہو سبحان اللہ اسی نام کا ایک شیر ہے جس میں شاعر کہتا ہے کہ دربار محمد کے جگہ ان مانگوں میں شاعر کہتے ہیں کہ دربار آتا ہے یہاں تو بن مانگے ملتا ہے نادان یہاں دامن کیا پھیلا رہا ہے تو بن مانگے ملتا ہے دامن کو پھیلا رہا ہے یہ شاعر کا کہنا تھا لیکن ہم اس طرح کی اس شعر کو پڑھ سکتے ہیں جب میں اکثر پڑھتا ہوں یہ دربار محمد ہے سے سب کو ملتا ہے سنی کا تو عقیدہ یہی ہے وہ تو دامن پھیلانے والا ہے ہی جو نہیں پھیلاتے نا یہاں دامن یہ سوچ کر کہ سرکار کچھ نہیں دیتے وہ نادان وہ نادان ہے یہ سمجھ پڑی سرکار کچھ نہیں دیتے میرے محبوب کا فرمان ہے مانا نو سن بے شک اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ سچ ہے نہیں سرکار کا تو جو اس عقیدے کا ہو جو یہ نہیں مانتا کہ سرکار نہیں دیتے جو یہ مانتا ہو کہ سرکار نہیں دیتے اور جو یہ مانتا ہے کہ سرکار دیتے وہ عقل والے ہیں جو یہ نہیں مانتے وہ نادان ہے تو اسی سے اگر آپ سمجھیں اس شعر کو کہ یہ دربار محمد ہے یہیں سے سب کو ملتا ہے وہ نادا ہے جو یہاں تامل کو پھیلایا نہیں کرتے وہ نادا ہے جو یہاں نہیں کرتے آج آشورے کا دن گزرا یزید پلید نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر پانی بند کر دیا ارے پانی کی کمی تھی امام حسین خدا کا قسم نہیں میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین زمین پر ٹھوکر مار کر اپنے پاؤں سے تو پانی کے چشمے پھوٹ دیتے خدا کے ساتھ لیکن ہونا کیا ہے بس وہی نہ کہ کربلا میں ہو رہا ہے امتحان یہ در حق کی رضا پر راضی ہے وہ حق کی رضا پر راضی تھے ورنہ امام حسین کو پانی کی کمی نہ تھی نے پلی نے کیا سوچا پانی بند کر دیتے پانی بند کر دیں گے کم ہو جائیں گے کر لیں گے وہ کم وقت بھول گیا کس بات کے بھول شاعر کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے باب کے سب بھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر گئے مرجھایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر گئے نہیں اور جو ان کے دامن رحمت سے بابا جو ان کے دان رحمت مگن کا شور دیتے ہیں مگن کا شور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں ہم نے آگے کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں کسی کے سامنے دار ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش